جعفر بھائی عبداللہ بھائی انہوں نے ملاقاتیں تو ماشاء اللہ بہت کی ساتھیوں سے لیکن کارگزاری سامنے آتی ہے تو اس سے انداز ہوتا ہے کارگزاریوں کو نہیں کہا تھا آپ نے تو حوروں کے دولے ہیں سب نکاح پڑھنا ہے اس سے جیسے پچھلی مرتبہ مجھے ابھی تک یاد ہے ابھی تک یاد ہے عمر صاحب جو بارڈولی میں ہیں کیا نام شال شاللہ مولوی عرفان مولوی رضوان اتنی خوشی ہوئی تھی مجھے ہیں رہتے تو ہیں وہ وہاں اپنے بارڈولی میں اتوار کا یہاں کا ہمارا بدھ کا جو مشورہ ہوتا ہے شہر کا کوشش تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں کسی وجہ سے نہیں شریک ہو پاتے ہیں تو آج بدھ کے مشورے میں کیا کیا چیزیں ہوئی اس کو وہ معلوم کرتے ہیں کیا تقاضے دیے گئے کیا تقاضے لیے کتنے ساتھی آئے کیا کیا ہے جماعتیں باہر کہاں جا رہی ہیں باہر کی کون سی جماعت آئی ہوئی ہے بہت مجھے بہت خوشی رہتے ہوا کے بدھ کے مشورے کا بھی ہے پھر ان کا اپنا سالانہ وقت لگنا بھی اور اپنی مسجد کا عمومی گشت بھی جب وہ وہاں ہوتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں ان کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر اب ایک مریض ہے اس کے پاس اس کی ماں بھی ہے اس کے ابا بھی ہیں اس کی بیوی بھی ہے اس کے بھائی بھی ہیں سب اور صبح سے شام تک تسلی دیتے رہتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب جو راؤنڈ لیتے ہیں پچاس پلنگ ہیں حال میں ہر مریض کو کتنا وقت دیتے ہیں روٹی کھائی تھی نیند آئی تھی جی ہاں ڈاکٹر صاحب تو تکلیف تو نہیں رہتی آدھی چپاتی کھائی وہ پلنگ پہ لٹکی رہتی ہے نا وہ رپورٹ ہم نے آپ کی رپورٹ دیکھی بہت اچھی ہے بہت جلدی اجازت دے گے چھٹی آپ کو مل جائے گی ماں باپ بھائی بہن یہ وہ سب تسلی دے صبح سے شام تک ڈاکٹر صاحب کی تسبیح پڑھتا ہے بڑے ڈاکٹر صاحب آئے تھے انہوں نے کہا رپورٹ بہت اچھی ہے اور چھٹی دے دے تیری ماں رو رہی تھی تیرا باپ تیرے سر پہ ہاتھ پھر رہا تھا تیرے بھائی کے آنسو نکل آئے تھے بڑے ڈاکٹر صاحب آئے یہ سب بڑے ڈاکٹر ہیں یہ سب بڑے ڈاکٹر ہیں محلے میں صرف یہ جماعت کے ساتھ گشت پہ ان کو کوئی دیکھ لے اچھا امام صاحب بھی تھے گشت میں اور مولی صاحب بھی تھے صاحب بھی تھے دل چھوٹوں کے عوام اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعتوں میں ابھار اور کام کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے ہمارا تو یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اپنی مصروفیت ہے جو اپنی مشغولی ہے یہ اس سب کی رعایت کے ساتھ لیکن ہم بھی اس کو اسی طرح مجھے بہت خوشی ہوئی ابھی میں سورت آ رہا تھا رمضان سے پہلے کی بات ہے مہاراشٹر سے ایک لڑکے کا فون آیا میں سب ایک مسئلہ اتنا بھائی مسئلہ ہم نہیں بتاتے مسئلہ ہو جب بتاتے ہیں یا چار مہینے والوں سے پوچھ لو نہیں آج کل تو چار مہینے والے بہت مسئلے بتاتے ہیں پھر آپ کی ان کی لڑائی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوا پچھلے رمضان میں میں اپنے کمرے میں تھا تو جو ساتھی وہاں خدمت میں ہوتا ہے اس نے کوئی بات کہی بھائی تجھے کس نے کہا یعنی وہ ساتھی اور اس نے کہا ابھی چار مہینے لگا کے آیا ہوں اور کس سے پوچھے گا اور یہ یوں نہیں ہے بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ ابا کی نگرانی نہیں ہے آپ حضرات کا ان کے ساتھ اختلاط اور ان کے اندر ایسی طرح اس لیے کہ مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت سے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے یہ مقصود ہے اس میں پھر دین ہر جگہ کی ہر جگہ کے علماء اپنی پبلک کو سکھائیں گے کل ایک منی صاحب کو چھیڑا تھا میں نے ہمیں کچھ ہوں ایسا ان اللہ حب المتقین ان اللہ یہ حب المتقین اچھی گدی ہو اچھا تخت ہو سامنے اللہ بہت تکیے والوں سے اور گدی والوں سے اللہ بہت خوش وہاں تو آپ ہے ہے کل ہی کلیمانی صاحب کو تھا but نہیں یہ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا اچھا مذہب سن تو لوگ میرا مسئلہ کیا مسئلہ ہے عجیب بات میں نے کہا ماشاء اللہ پاک نے جب سے اس کام میں لگایا ہفتے کا اپنی مسجد کا مومی گشت میرا کبھی ناگا نہیں ہو کئی سال ہو گئے کل بھی میری مسجد کا گشت تھا ایک ضرورت ایسی پیش آ گئی کہ مجھے بمبئی جانا پڑا لیکن میں نے ساری ترتیب یہاں کہ جہاں میں ہوں وہاں سے بمبئی جانے میں کتنا وقت اس کام کے لیے کتنا وقت پھر وہاں سے واپس آؤں سارا جوڑ جاڑ کر کے انشاءاللہ شاء گشت کے وقت میں پہنچ جاؤں مجھ ساری سوچی وقت کی واپسی میں وہ ٹرافک اور جام ایسا ملا کہ میں نہیں پہنچ سکا تو میرے گشت کی قضا ہو سکتی ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے اب اگر وہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لے کہ آپ کے سال کی قضا کا کیا آپ کے سالانہ وقت لگانے کی قضا کا کیا ہے آپ کیا ہوئے کہ کتاب و کتاب السونگ کتاب نفلی اعتکاف کی تو قضا بھی نہیں ہے تو کیا باتیں کرتا ہے چل چلیے میں یہ اپنی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ اس لیے کہ میں نے کل وہاں تھا میں نوساری میں نوساری میں کچھ پندرہ بیس علماء تھے تمہاری نوساری ایسی سینٹر ہے لڑکیاں بھی لڑکے بھی تاجر بھی دبئی قطر کویت انگلینڈ افریقہ سب تجارت کی لائن سے بھی شادیوں کی لائن سے بھی نوکریوں کی لائن سے بھی اور وہاں کی بھی ساری چیزیں وہاں کے بھی سارے لوگ آتے ہیں آپ لوگ یہاں رہتے ہوئے یا نہیں کا جیسے تاجر آدمی آدمیوں کو سونگتا ہے تو کوئی اپنا سناؤ تو صحیح سے ہاں جی؟ مولانا بھی تشریف لائے ہیں جس کے دو گشتوں کی پابندی ہو سالانہ چلے کی اپنی مسجد ہمیشہ کہا سال والوں کے لیے تو جو سال لگا کر آتے ہیں کہ ایک سال تو اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اور ایک سال چلا لے کے وہاں کے وہاں کے طرح کوئی ہے تقریر تقریر تو آپ خود مقررین ہیں تقریر کے لیے نہیں جمع کیا ہے یہ تو کوئی نہ رتنی چھ بھائی کون کون ہے کہ میں ہے کوئی نہ رتنی کون میں نے کوئی نہ رتنیوں مولانا عمر صاحب کہا کرتے تھے وہ وہ ان کے یہاں پالن پور میں پھے کہتے ہیں تم تو تنیا نہیں بے اچھا یہ مجلس ہماری ایسی ہے آپس کی تعارف بھی کون ہے کہاں ہے کیا کرتے ہیں میں تو اس کو مجھے تو اس پر تعجب ہے ایک مرتبہ ہم قطر میں تھے قطر میں اور یہ بھائی ثناء اللہ صاحب تھے وہاں ہمارے ساتھ علی گڑھ والے ہم باتیں کریں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کچھ علی گڑھ کے لوگوں کو فون کیا تھا وہ سب آ گئے ہیں میں بات کر لوں کب کیا کیا ہو معلوم ہوا کوئی بیس سال پہلے یونیورسٹی میں تھا کوئی پندرہ سال پہلے وہ مختلف جاب کر رہے ہیں ملازمتیں کر رہے ہیں لیکن ہیں ان کی نظر میں کہ ہمارا فلاں ساتھی کہاں ہے کیا کر رہا ہے انہوں نے جو فون کیے تو سارے اس کو کہتے ہیں رابطہ رکھنا یہ ہم لوگوں کے یہاں اس کی بہت کمی ہے یہاں تک کہ جب سال میں ہوتے ہیں نا تو سال میں بھی گجراتی گجراتی کوئی پورے نہیں پہچانتے سورت والے پالن پالن پور والوں کو نہیں جانتے پالن پور والے راجستھان والوں کو نہیں جانتے یعنی خود سال والوں میں بھی رابطہ نہیں ہوتا اور پھر بنگال والے گجرات والوں کو گجرات والے بہار کو ایک رابطہ نہیں ہوتا حالانکہ رابطہ رکھنا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے کون کہاں ہے اب ہے اس لیے کہ بھائی اونچ نیچ تو ہوتی ہے کبھی طبیعت بہت چلتی ہے کبھی طبیعت میں گرا آتا ہے کون کہاں کیا کر رہا ہے یہ اگر ساتھیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنا ایک دوسرے کا تعارف ایک دوسرے کی ملاقات ایک طرف بڑوں سے بھی مشورے والوں سے بھی مشورے والوں کے پاس تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کوئی سنائیں گے کچھ ابھی اس سال میں آپ لوگوں میں سے کسی کا کہیں وقت لگا ہو کوئی شکل آپ کے سامنے آئی ہو پہلے رمضان سے پہلے کانپور گیا تھا سنائیے نا وہاں کچھ علماء سے ملاقات ہوئی تھی کچھ ہوا تھا بارہ سے لے کے ڈھائی دن میں جگہ سے وہاں پر پندرہ جگہ پر کرای ہوئی اسی لیے دوسرے دیش کے برکت سے دوسرے دیش کے برکت سے پندرہ جگہ کرای ہوئی اور ایک ایک علاقے کے اندر ستر اسی نبے آدمی کراوی پہنچے اور بائیس ہزار تیئیس ہزار روپئے کرائے کی جگہ لے کر الحمد للہ وہاں پر کرا رہے ہیں سب سے پہلے ماشاء اللہ چلے کے اعتبار سے سر نظام الدین سے چلا رہا ہے ایک سر سے اس سر میں نے چلا نظام الدین سے لگا ہے یہاں کے مشورے سے نظام الدین کا میرے ساتھی کو جماعت نہیں تھی میں نے تقاضا رکھا نیچے سے بھی جا کے کھیتی ہے انہوں نے کہا میں اوپر سے جانا لڑکوں کے ساتھ پھر لڑکوں کے ساتھ الحمد للہ کانپور جانا ہوا اور کانپور کے اعتبار سے ہماری جماعت کے اندر مکہ کے مدینہ کے سب الگ الگ الگ تھے ماشاء اللہ اس کے اندر ایک مکہ کے مفتی بھی تھے تو ان کا جذبہ یہ تھا کہ کدھر بھی کوئی امام ملتا اس سے پہلے ملاقات کرتے پھر معلوم کرتے یہاں پر آگے کوئی کوئی کسی جگہ تو اس سے ملاقات کرتے کرتے کسی جگہ پتہ چلا کہ جیسے انگلش پڑھا جائے اس طریقے سے موقع بھی یہ جا رہا ہے تو بغیر کے اردو بھی نہیں اتنا جانتے پھوٹا بغیر کے چلے گئے اور پھر لگی بھی اور یہاں پر جانا اور ان کا جذبہ اتنا زبردست تھا لوگوں کو لے کر عربی میں بیٹھ کر بات شروع کر دی ان کے سامنے اور پھر سے وقت لیا وہاں کے موقع صاحب سے کہ بھائی آپ کو ہم یہاں کے تمام علماء اور جتنے پڑھنے والے طلبا ہے سب کے ساتھ بات کریں گے یوں کہہ رہے تھے کہ الحمد للہ ہم لوگ مکہ کی مکہ کے اعتبار سے رہنے والے ایک نماز پڑھنے کے اوپر اتنا اتنا ثواب ہے اور اتنی اتنی نمازوں کا ثواب ہے لیکن وہ تمام چیزیں چھوڑ کر اللہ کے محنت کے لیے لحاظ الحمد للہ ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے یہ چیز کے اعتبار سے بڑی محنت ہوتی ہے تو یہ لوگ علماء کرم کے اندر بڑی فکر کرتے ہیں الحمد للہ لوگ کے اندر بہت اچھی جنتا ہے اور پورے پچیس دن کے اندر انداز ڈیڑھ سو سے دو سو علماء کے تھی وہاں پر اندر جتنے ادارے ہیں وہاں پر اس کا ایڈریس دیتے تھے اور وہاں پر جا کر بیٹھ کر بات کرتے تھے طلبا کی الگ تھی چیزیں کرام اساتذہ کی الگ الگ تھی ان کے ساتھ بات بھی کرتے تھے اور پھر موقع ہوتا تو پوچھ لیتے کہ تمہارے وہاں ہفتے کے اعتبار سے تین سے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کی جماعتوں کی کیا کرتی ہے اگر وہ شروع نہیں ہوتا ان کو دیوبند سہارنپور کی کارگزاری سناتے تھے ان کو اطلاع ان کو معلوم تھا کہ دیوبند کس اس طریقے سے کام ہو رہا ہے سہارنپور کس اس طریقے سے کام ہو رہا ہے پوری کارگزاری ان کے سامنے رکھتے تھے کبھی کوئی بات کی موبائل دے رہی ہے بڑا فائدہ ہوا اور پھر پچیس دن کے بعد واپس آ کر مقررات گزرے وہ دن کے اندر

ان کو پوچھا کہ تم سال کے لیے کیسے نکلے انہوں نے کہا میں نے تو چار مہینے کی نیت کی ہمارے والد کو کرتے وہ سال لگا رہے سال لگا رہے لیکن میں نے پھر ان کی بات کے اوپر چار مہینے کی نیت چار مہینے کے لیے نکلا اور ہاتھ رس دے ہاتھ اور کے اندر جمع گئی ہماری تو پتہ چلا ایک مسجد قریب میں ہے جو کئی سالوں سے بند ہے تالا لگا ہوا ہے اور بھی نئے مسجد کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس مسجد میں جائیں گے اور اس کے ذریعے مسلمان ان سے ملاقات کریں گے کسی نے کہا کہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ اس سے چابی کو لینے کے لیے تیار نہیں وہاں پر مسجد کھول کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں انہوں نے کہا ہم جا کر محنت کریں گے یہ بہت ہمیں اور اور پھر الحمد للہ وہ ہے اور وہ ہے مسلم کے پاس جا کر کہا کہ میں وہ چادی آپ مسجد کی آپ کے پاس بلا ہے لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں مرتا میرے کو دے دو اور پھر پوری جماعت گئی انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنی اتنی مٹی مسجد کے اندر انہوں نے جمع تین چار دن تک مسلسل مسجد صاف کیا اور اتنی ساری مٹی نکال کر اس کو باہر پھینکا اور پھر اس مسجد کے اندر کر پوری جماعت بہت اور اس کے بعد پھر مسجد کے قریب جو کہہ تھے کہ مسلمانوں کے مکان ہیں مشورہ کیا کہ ہم کش وہ جس کے بعد شادی کے پھر اس کے بعد وہ گئے خود گئے ساتھ اور گش وغیرہ کرنے کے بعد تو دوا آواز دیتے رہے مسلمانوں سے ملاقات کرتے رہے مسجد کی دعوت دیتے رہے لیکن مسلمانوں میں سے کوئی بھی تک تیار ہو کر آیا نہیں ایک عورت ایک گھر کے اندر دروازہ آواز تھی ایک گھر کے اندر آواز تھی تو ایک عورت باہر آئی اور نے کارگزاری سنا عورت باہر آئی اور کہا کہ کس کو ڈھونڈ رہے تھے ہیں مسلمانوں سے ملاقات تو بولے کھڑے ہوئے انہوں نے کھڑا رکھا پھر تھوڑی دیر میں ان کا لڑکا اندر سے باہر ہے بولے میں تو کرسچن ہوں لیکن میرا لڑکا مسلمان ہے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں یہ پورا ایریا پندرہ بیس پچیس مسلمانوں کے مکان ہے لیکن ان کو کچھ آتا نہیں اور اس کی وجہ سے میرا لڑکا بھی کچھ نہیں سیکھ سکا اب آپ آئے ہیں تو شام تک کے لیے میرے بیٹے کے لیے اجازت دے جاؤ ان کو لے جاؤ اس کو وضو غسل نماز جو جو چیزیں ضروری ہے سکھا اور پھر اس کو مسجد کے لے آیا اور پھر اس کو چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے ساتھ میں رکھا کھلایا پلایا اور سب چیزیں سکھائے اس کے بعد شام کو اس عورت کے ہاتھ میں واپس دیا کہ آپ کا لڑکا ہم نے لے لیا ہم نے سکھایا تو سکھانا تھا اور اس کا یہ چیز نے میرے کو اتنا متاثر کیا کہ میں نے چار مہینے کے بعد نیت کر لی کہ اب میرے کو سال پورا کرنا الحمد للہ بڑا فائدہ ہوا تھا پچھلے سال تو ایک شیخ الحدیث صاحب آئے رمضان مبارک کی تعطیلات میں وہ اپنے طلبہ کے ساتھ آئے تھے کہ میں بھی چلا لگا رہے تھے چلے کے دوران جو انہوں نے دیہات کا اس کا حال دیکھا اور یہ تو بھائی ہم تو بہت مزے میں ہیں اور ہمارے بھائی تو کلمے تک سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سال لگانا ہے میرے پاس آئے میں سال کیسے لگاؤں بخاری شریف میرے ذمے ہے بخاری کے طلبا ان کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اوپر سے مارا انڈیا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے سنتے آئے ہیں تعلیم اور دعوت دونوں کو ایسا اکٹھا کرنا ہے کہ تعلیم کا نقصان نہ ہو اور دعوت کا بھی پورا فکر ہو میں نے ان سے کہا میں نے آپ کے آسام میں تو ماشاء اللہ علما بہت ہیں آپ کی جان پہچان بھی چکے علما سب ملتے ہیں آپ دیکھیں کوئی اگر ایسی شکل بنتی ہو کہ آپ کی جگہ وہ بخاری پڑھا لیں اور آپ کا سال پورا ہوتا ہو تھوڑے دنوں کے بعد آئے کہ صاحب ایک ساتھی میرے ملے اور میرا ان کے بارے میں گمانے کہ مجھ سے بھی اچھی پڑھائیں گے تو میں نے ان سے تیار کیا ان کو تیار کیا اور وہ بخاری پڑھائیں گے میں سال پورا کر کے جب گئے تو مل کے گئے کہ الحمد للہ میرا ساتھ پڑھا ہوگا وہاں بنگلہ دیش میں ایک مفتی صاحب انہوں نے سنا کہ آپ کا بیان سن کے میں نے سال کا ارادہ کیا لیکن سال کیسے لگاؤں کیوں کہ میں نے ابھی ایک کام شروع کیا ہے یہ ہمارے بنگلہ دیش کے لڑکے جو دیوبند وغیرہ پڑھ کے آتے ہیں اس میں بہت اچھی استعداد کے بھی اچھے ذہین لڑکے ہوتے ہیں میں نے ان کے لیے ایک وہ شروع کیا ہے تو اب وہ اچھا خاصا کام ہے میں چلا جاتا ہوں سال بھر کے لیے تو پھر نقصان ہوگا تو میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا مفتی صاحب یہ جو کئی سال سے آپ کی ادارہ تو اس میں تو کچھ آپ کے معتمد بھی ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو کہ بھئی یہ ایسے ہیں کہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے ان سے مشورہ لے ایسوں کو تھوڑی ذمہ داری بھی دیں اور آپ زیادہ دور کے لیے آپ کی تشکیل نہ ہو جوار میں ہو اور اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو آپ آ سکیں ان کی رہبری کر سکیں کچھ بتا سکیں ان کا کہ بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں الحمد انہوں نے وقت لگایا یہ فکر ہے اور پچھلے سال تو دو سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں مدرسوں کی کارگزاری سے بارہ مدارس کی ہر مدرسے میں دو تین کہیں تو پانچ جو مدرس ہیں وہ سال لگائے ہوئے اور ماشاءاللہ ان کا نظام ایسا کہ اپنا مدرسہ بھی پورا اہتمام اور امانتداری کے ساتھ وہاں کے مشورے والوں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے آنے والی جماعتیں ان کا ترجمہ خود کا اپنا وقت لگنا ابھی رمضان میں اسی رمضان میں ایک فون آیا وینیزویلا سے جنوبی امریکہ سے ایک مولوی صاحب ہیں وہاں دارالعلوم زکریا میں مولوی محمد درویش کئی سال سے وہ ادھر امریکہ کی طرف جاتے ہیں ان کا کہ کی مرتبہ میں نے ایک علاقہ ایسا کیونکہ کچھ مانوس ہو گئے تھے واقف ہو گئے تھے وہاں کے اس سے کہ صبح کو تو میں نے بچوں کا مکتب شروع کیا پھر دن میں گشتیں ملاقاتیں اور رات کو تراوی پڑھائی کہ اس ایریے میں ڈیڑھ سو خاندان عرب جو انیس سو سینتالیس پچاس کے بعد فلسطین سے اپنا دین ایمان بچانے کے لیے بیچارے پچاس سال کے دوران چلے گئے تھے ادھر گئے تو تھے وہ اپنا ایمان اور دین ایمان بچانے کے لیے لیکن وہاں کے ماحول میں ایسے رل مل گئے اٹھارہ سال کے بچے کو بھی کلمہ یاد ہم نے ان کی خوشامد کی پیار سے حکمت سے تو انہوں نے کہا کہ سالوں کے بعد پہلی مرتبہ ہم نے یہ تراوی یہ میں یہ آپ حضرات سے اس لیے چل رہا ہوں کہ یہ کارگزاریاں آپ ہی کی ہے لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ فکر ہے اسی لیے آپ حضرات ہی علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بے فکری کا ہے بے فکری کیا ہوا کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہو رہا ہوتا رہے لیکن یہ طبقہ ہمارا اگر فکر مند ہو تو ان کے ہاتھوں چونکہ یہ تو طے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تینوں چیزیں ساتھ لے کر آئے دعوت علم اور ایس نفس ذکر ہے ذکر اور تینوں کا آپ نے پورا حق ادا کیا ہے اور اس اس طبقے کا ہر فرد اس کا وارث کہلاتا ہے تو میراج تو صحیح جبھی ہے جبکہ ساری چیزیں برابر کی ہو تو اس میں تھوڑے سے فکر کی تو اس لڑکے نے جب مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میرے گشت کی فضا کا کیا میں نے کہا بھائی ایسا کر کہ تیری مسجد کے دن کا جو گشتہ ہو تو ہو گیا معلوم کر وہاں اس لیے کہ مسجدوں میں الگ الگ دن میں ہوتے ہیں کہیں اتوار کو ہوتا ہے تو کہیں منگل کو کہیں پیر کو تو اس گشت کی قضا کے لیے سے اس مسجد میں چلا جا جہاں گشت ہوتا ہو اور اپنا گشت کر لیں اب وہ حالانکہ جگہ عام ہی آدمی تھا اور فکر کی بات تو میں آپ کو کیا بتاؤں امریکہ میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے نیو یارک میں یہ عوام ہوتی ہے نا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بدو آیا تھا کو محمد اور وہیں سے ہلکارا مار رہا ہے اور تمہارے میں محمد کون ہے وہ حضرت اور اقدس قدس سر ہو اور مدا ذل ہو اور مد اب پتہ نہیں وہ کیا جانے وہ حضور کو کہہ رہا ہے تو وہ بھی ایک بیٹھا ہوا ہے صاحب جی آج جم کر ملے لے دعا کرنی ہے آپ کو اچھا صاحب ان شاء اللہ کریں ہم خود ہی ایسے کچے میں نے کہا بیچارے کہ کوئی شادی کا مسئلہ بچے بچی کی یا کوئی جاب نوکری وغیرہ کی اچھی بات ہے کریں گے مذہب پوچھو تو صحیح دعا کیا کرنی ہے سب ہم کو ہاتھ چمنے والے نہیں ملتے ہیں طبیعت خوش کرنے والے بھی ملتے ہیں اس لیے علماء کے لیے اپنے اندر کی چیز اپنا علم اور اپنے پاس جو اللہ کا دیا ہو اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے توازو بہت ضروری ہے چھوٹا بن کر ایک مطلب وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اسی پر جمعرات کے دن وہاں بنگلے والی مسجد میں طلباء اساتذہ بھی بیان میں شریک ہوتے تھے ابھی بھی ہے تو سردی کا زمانہ تھا مسجد کے اندر کے حصے میں بیان ہو رہا تھا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ محراب میں تھے ایک چھوٹا سا حفظ کلاس کا تھا یا ناظرے کا تھا وہ آ کے پیچھے بیٹھ گیا حضرت ڈھائی گھنٹے حضرت نے اس پر جو بیان کیا کہ بھائی چھوٹا بننے میں بڑا مزہ ہے چھوٹا بننے میں بڑا مزہ ہے اور پھر توازو کے اور کتنی چیزیں کہ آدمی ہر جگہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہر جگہ گھس سکتا ہے اس نے کہا کہ پوچھو تو سے میں نے کہا کہ بھائی بتا دے کیا دعا کرنی کہنے لگا کہ وہ جو پل بنا ہے ہے نا بن رہا میں گورنمنٹ سے بڑے بڑے ٹھیکے لیتا ہوں کاروبار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی میرے ٹھیکے میں بنا ہے جب سے اس محنت میں اللہ پاک نے لگایا کبھی سالانہ چلہ مہینے کے تین دن دو گشتیاں دو تعلیمیں کبھی ناغا نہیں ہوئی ڈھائی گھنٹے بھی برابر میرے مسجد میں تو میں نے کہا بھائی اب تو جنے دے امریکی ہے یہاں اور کیا چاہیے تجھے کہنے نہیں آپ جو کہتے ہو کہ دن کے تو چوبیس گھنٹے ہوتے تو ایک تہائی تو کم سے کم آٹھ گھنٹے تو دو مسجد کو ہاں بھائی ہم کہتے ہیں تو آج دعا کر دو میرے لیے آٹھ گھنٹے کی امریکہ میں نیو یارک میں اتنا مشغول آدمی دوبارہ ملاقات ہوئی جسے جانا آنا پھر مودی صاحب تیری دعا قبول ہو گئی تیری دعا قبول ہو گئی میں ماشاء اللہ کیا ہو کہ برابر آتا جاتا ہوں لیکن آٹھ گھنٹے مسجد کو دیتا ہوں پھر ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو نیو یارک تک مرکز الفلاح پہلے جمعرات کو میں تھا تمہارے بیان میں تو میں گھر گیا تو گرمیوں کا زمانہ ہوا تو ساڑھے گیارہ بجے کے بعد تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور بہت جلدی دو چالیس پر یا ایسے ختم ہو جاتا ہے میں میری بیوی اور بچے سب سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں چاہے امریکہ میں رہتے ہو چاہے پاکستان میں رہتے ہوں چاہے ہندوستان میں رہتے ہوں ذمہ داری تو ہماری سب کی ایک ہے کیا یہ ہمارا کام ہے بس کھاؤ کماؤ کھاؤ کماؤ آج کوئی فیصلہ کر کے اٹھنا ہے یعنی فجر کی اذان ہو گئی طے کیا کہ اب اس کام کے تقاضے کو اپنا تقاضا اس کو مقدم تیسری دفعہ ملاقات ہوئی نیو جرسی کے اجتماع میں امریکہ میں ہم کو تین دن ہو گئے تھے وہاں وہ آیا چوتھے دن ملنے میں سب میری گاڑی میں نے کہا بالکل نہیں بیٹھوں گا چلے تین دن سے پڑا ہوں ملنے نہیں آیا تو مول صاحب سنو تو صحیح کیا ہو وہ جو تم سے کہا تھا اور اس وقت سے پھر میں اپنا سارا لے کر کے پاکستان چلا گیا اپنے بارے میں تو مرکز وہاں سے یوں کہا کہ اب میں تمہارے حوالے ہوں سال کے میرے چار مہینے تو طے ہیں اس کے علاوہ جب بھی تقاضا بیٹی میری عالمہ ہو رہا ہے بیٹا میرا عالم ہو رہا ہے اور میں نے کہا پھر یہاں کہہ نہیں چکے ہاں میں بہت رہا ہوں یہ اجتماع تھا تو صرف خدمت کے لیے آیا ہوں تو وہ اس میں مشغولی تھی اس لیے تم سے نہیں مل سکا اور یہ بات نہیں آپ کہو گے کہ مجھ سے وہ تو تاجر تھا اور وہ تو مالدار آدمی تھا علماء علماء اور ان کی بیویاں ایک دفعہ تو میں وہاں سے یہ پاکستان میں جو مستورات آتی ہیں عرب مستورات انگریزی والی فرانسیسی والی ان کے لیے ترجمان جو آتی ہیں اور ان کے لیے مولوی صاحب نے ان کا اپنا سالانہ وقت بھی لگتا ہے مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں ملکوں میں بھی جاتے ہیں اور مرکز کے بھی تابے ہیں ان کے گھر کی مستورات نے جس طرح کام سنبھالا اتنی عربی اتنی انگریزی کہ آنے والی مستورات کو مطمئن کر دیتی ہے اور کس طرح پڑھاتی ہیں یعنی وہ نانیاں اور دادیاں ہوتی ہے لیکن بچوں کو اسکول بھیج کر مدرسے بھیج کر بیچ کا جو تین چار گھنٹے کا وقت فارغ ہوتا ہے بچوں کے آنے سے پہلے کا اس میں وہ وہاں آتی ہے اور وہ سیکھنا سکھانا اور اس طرح فیکٹری بھی ہے فیکٹری بھی ہے مدرسہ بھی ہے دو گھنٹے تین گھنٹے جتنا موقع وہ دیتے ہیں اور سالانہ وقت نہیں ان کو تو یعنی وہ گویا تقاضے پر جب بھی جو تقاضا ہو فیکٹری بھی ہے مدرسہ بھی ہے تقاضے پر بھی چل رہے ہیں اور گھر کی مستورات ان کی والدہ بھی ان کی بیوی بھی بیٹی بھی اور جو اب بہو لائے تو بہو بھی ایسی وہ فکر کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے ہر جگہ یہ اور یہ ہمارے میں نے سنایا تھا نا آپ کو ساؤتھ افریقہ میں جو مدارس کی ہم نے وہ سنی کارگزاری تو ہر مدرسے میں دو تین چار سال لگائے ہوئے اپنا طلبہ کی جماعت بھی لے کے جاتے ہیں مسجد کا کام بھی گشتے بھی ملکوں میں بھی تین سال ہوئے تین سال ہوئے چیلی ایک ملک ہے چیلی وہاں جنوبی امریکہ میں وہاں اجتماع ہوا تھا تو ساؤتھ افریقہ والے بھی گئے وہاں کا جو حال دیکھا کہ شمالی امریکہ سے زیادہ آبادی ہے وہاں لیکن غربت بہت ہے غربت بھی اور غربت اور جہالت دونوں چیزیں جب مل جاتی ہے تو بس اللہ ہی حفاظت جیسے ہمارے یہاں ان علاقوں میں جو غربت زدہ علاقے ہیں آسام کے بنگلہ بنگال کے راجستھان کے خود اور بھی جگہوں میں غربت اور جہالت اس سے لوگ ان کی اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں عقیدے تک بچاروں کے بدل جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جب وہاں کا حل دیکھا تو آ کے پھر ہم گئے تھے ساؤتھ تک ان کا کہ صاحب ہم چار ساتھی ہیں ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں کہاں کی ہجرت کہ چیلی ہم کو تو معلوم تھا کہ ساؤتھ والوں کا جو معیار زندگی ہے ان کی چائے بغیر پیسٹری کے نیچے نہیں اترتی اور وہاں جو ہے وہ روٹی کے بھی مسئلے ہیں اب پھر میں نے کہا کہ تم مولوی ہو تم نے سال لگایا ہے تم نے تم نے مجاہدے کر بھی لیے تمہاری بیویاں مذہب الحمد للہ ہم نے ایک بات اور سوچی کہ اب ساؤتھ میں ساؤتھ افریقہ میں جو مدارس ہیں اور جو علماء اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہمارے اپنے گھر کی ضرورت تو ہمارے علماء سے پوری ہو رہی ہے تو گویا ہم تو بریڈ بٹر کھا رہے ہیں ہمارے پاس تو توش اور مکھن ہے اور جب ان ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں تو کوئی ان کو کلمہ سکھانے والا بھی نہیں کوئی ان کے بچوں کو قاعدہ پڑھانے والا بھی نہیں تو اس اور یہ کہ بھائی عالم ہونے کے کہ جیسے حضور سارے عالم کے ذمہ دار تو آپ کے والد بھی سارے عالم کے ذمہ دار اس کی وجہ سے ہم نے یہ ارادہ کیا میں نے کہا بھائی خیر میں تو میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے مشورے والوں کے سامنے رکھو اور تمہارے مشورے والے تمہاری ساری نوعیت اور وہ سمجھیں اس کے بعد اس وقت الحمدللہ انہوں نے وہاں چیلی میں دار قائم کیا اور پڑھا رہے آتے جاتے بھی اصل میں جب علماء اس کو اپنی فکر میں لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں بہت کام ہو سکتا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم تحجد گزار بھی ہوں اور ہمارے ساتھ بڑی بڑی صفات اور بہت سارا مطالعہ بہت علم و فنون بھی ہوں اندر جب گھستے ہیں آپ کو تعجب ہوگا ایک عرب جماعت تھی ان کے ساتھ میری تشکیل ہوئی دلی میں دلی میں کنارے کا جو ہے جمنا پارک کا علاقہ کہلاتا لگتا ہے ایک ساتھی بہت اچھا کام کرنے والا ہے اس نے کہا مل صاحب اللہ کا شکر ہے میں تو وقت لگاتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں میرا بھائی قادیا نہیں ہو گیا گھر میں میرے گھر میں اور ایک مرتبہ دارالم دیوبند میں تھے ہم جیسے ہر سال جماعت جاتی ہے اساتذہ سے ملاقات ہوگی طلبہ کی تشکیل اس سال مولانا فاروقی عبد العلیم صاحب ہاں عبد العلیم صاحب فاروقی یہاں بھی آئے اور لوگوں سے اچھی ملاقات ہوئی وہ اس وقت میں وہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو لکھنؤ والوں سے بھی کہتے ہیں لیکن یہ مرکز ہے نظام الدین اور آپ وہاں سے آئے تو آپ کو کہتے ہیں رائے بریلی علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جی۔ جگہ کہنے لگے کہ رائے بریلی سے لے کے لکھنؤ شہر کے اندر تک قادیانیوں کی مسجدیں باقاعدہ ایک مسجد کا درس ساری مسجدوں میں ان کے امام کہ یہ وہ جگہ ہے رائے بریلی اور اس کا اطراف اور سارے مدارس انہوں نے کہا بہت بھائی یہاں کا فکر کرو اپنی عمومی جماعتیں یہاں پہ جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ علماء جب وقت لگاتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں تو ان کو فکر ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ سال لگائے ہوئے جب جاتے ہیں ان کے سامنے نوعیت آتی ہے تو ایک فکر ایک درد پیدا ہوتا ہے اسی پر اللہ پاک ان سے کام لیتے ہیں چائے کے لیے یہ سب سکتی تھی تو اپنا اپنا تھرمس لائے ہے اچھا یہاں کیا یہ اپنا لے کر نہیں آتے بھائی مولوی لوگ ہاں میں ہی نہیں لایا تو آپ کیسے لاتے میرے گھر کا کونے سے نہیں لایا ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے ہیں چائے کا انتظام اس وقت پر فارغ ہو جائے جمعے کا دن بھی ہے اور فارغ ہونے کے بعد ذرا سا مغرب سے پہلے متوجہ ہوں اپنی تصویرات دعائیں اس میں ان شاء اللہ پھر مشورہ کر لیتے ہیں مغرب بات کیا ہونا سبحان ہے صبح نکاح